تم پر کچھ مطالبہ ناؤ تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو اور ان کو کچھ برتنی کو دو مقدور والے پر اس کے لا اور تندست پر اس کے لا حسب دستور کچھ برتنی کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر